عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بنے بغیر طلاق نہیں مالک بنے بغیر آزاد کرنا نہیں اور مالک بنے بغیر فروخت نہیں ابن صبح نے یہ اضافہ بھی بیان کیا اور مالک بنے بغیر کسی نظر کا پورا کرنا نہیں حدیث نمبر دو ہزار ایک سو نبے